بسم الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہن والا ان وانحر ان هو الابتر اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے